کھانے کی سنتیں نمبر ایک کھانے سے پہلے کلائی تک دونوں ہاتھ دھونا نمبر دو دسترخوان بچھانا ترمیزی نمبر چین کھانا کھانے کے لیے اکڑو یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا کے سرین زمین سے اوپر رہے یا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دوسرا گھٹنا کھڑا رکھنا یا دونوں زانوں کو زمین پر ٹیک کر جھک جانا نمبر چار کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بخاری و مسلم نمبر پانچ اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو بعد میں یاد آنے پر یوں پڑھنا بسم اللہ و اولر ترمیزی شریف ترجمہ میں نے اس کھانے کے اول میں اور آخر میں اللہ کا نام لیا نمبر چھ دائیں ہاتھ سے کھانا نمبر سات کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا بخاری و مسلم نمبر آٹھ جس کھانے میں سب انگلیاں نہ لگانی پڑے اس کو تین انگلیوں سے کھانا نمبر نو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا مسلم وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد پہلے بیچ کی انگلی پھر شہادت کی انگلی پھر انگوٹھا چاٹتے تھے نمبر دس پیالہ یا رکابی جس میں کھایا ہو اسے خوب صاف کر لینا ابن ماجا نمبر گیارہ اگر دسترخوان پر لکما گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا مسلم نمبر بارہ اگر سالن میں مکھی گر پڑے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دینا بخاری و ابو داود وضاحت چونکہ مکھی کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے اور یہ پہلے بیماری والے بازو کو ڈالتی ہے اس لیے دوسرے بازو سے اس کا تدراک ہو جائے نمبر تیرہ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا بخاری و مسلم نمبر چودہ کھانا تواتے کے ساتھ کھانا ٹیک لگا کر نہ کھانا بخاری و ابو داود نمبر پندرہ کھانے کے بعد یہ دعائیں پڑھنا الحمد للہ من المسلمین ترجمہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا بہا و ابو داود الحمد للہ ترجمہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے نصیب کیا بغیر میری قوت اور کوشش کے بارک لنا کی واطعمنا مبارکی ویر ترجمہ اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر نصیب فرما الحمد لله الذي اطعم وجعل له مخرجا ترجمہ سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور آسانی سے گلے سے اتارا اور اس کے فضلے کے لیے نکالنے کا راستہ بنایا نمبر سولہ پہلے دسترخوان اٹھا کر پھر خود اٹھنا ابن ماجہ نمبر سترہ دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا الحمد للہ حمدن غیر ولا ولا مستغنا عنہ ربنا ترجمہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے ایسی تعریف جو بہت باقیزہ اور بابرکت ہو اے ہمارے رب ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے بہا والا بخاری شریف نمبر اٹھارہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنا ابن ماجہ نمبر انیس کسی کی دعوت کھانے کے بعد میزبان کو یہ دعا دینا اللہ اطعم من اطعمنی وسط من سقانی ترجمہ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اس کو کھلا اور جس نے مجھے پلایا اس کو پلا نمبر بیس دسترخوان زمین اور فرش پر بچھا کر کھانا مجمع زوائد نمبر اکیس کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو اسے شرکت کی دعوت دینا ابن ماجہ نمبر بائیس ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو جتنا ہو سکے اس کے ساتھ کھانا کھاتے رہنا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو عذر کر دینا ابن ماجہ نمبر تیئیس جس خادم نے کھانا پکایا اس کو کھانے میں شریک کرنا یا کچھ کھانا اس کو علیحدہ دے دینا ابن ماجہ پانی پینے کی سنتیں نمبر ایک دائیں ہاتھ سے پینا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے مسلم نمبر دو بیٹھ کر پینا مسلم نمبر تین بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمد کہنا ترمیزی شریف نمبر چار تین سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا مسلم شریف نمبر پانچ پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا نمبر چھ برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا ابو داود نمبر سات مشک اور کسی بھی ایسے برتن سے منہ لگا کر نہ پینا جس سے یکدم پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو ہو یا یہ اندیشہ ہو کہ اس میں سانپ بچھو یا کوئی مزید جانور آ جائے بخاری و مسلم نمبر آٹھ پانی پینے کے بعد دوسروں کو دینے کی صورت میں پہلے دائنے والے کو دینا پھر اس کے ساتھ والے کو اور پھر اسی ترتیب سے دور دور ختم ہو بہا والا بخاری و مسلم وضاحت چائے یا شربت پیش کرنے میں یہی تفصیل ہے نمبر نو پلانے والے کا خود آخر میں پینا ترمزی شریف نمبر دس پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا الحمد للہ سقانا سقانہ البن قرآن ولم یج ملحن اجاجن بل نو ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سب اس کو کھارا کڑوا نہیں بنایا اور دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا اللہ بارک لنا فی ہی من ترجمہ اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما شمائل ترمیزی لباس کی سنتیں نمبر ایک سفید رنگ کا کپڑا پہننا نمبر دو قمیص کرتا یا صدری وغیرہ پہنتے وقت پہلے دایا ہاتھ آستین میں ڈالنا پھر بایاں ہاتھ اسی طرح پاجامہ اور شلوار ہو تو پہلے دایا پاؤں پھر بایاں پاؤں ڈالنا ترمیزی شریف نمبر تین کمیز کرتا یا صدری وغیرہ اتارتے وقت پہلے بایاں ہاتھ آسین سے نکالنا پھر دایا ہاتھ اسی طرح پاجامہ اور شلوار اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر نکالنا پھر دایا پاؤں ترمیزی شریف نمبر چار پاجامہ شلوار یا لنگی ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی پر رکھنا وضاحت حدیث میں شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کے لیے وعید دارد ہے وارد ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے نیز جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے آگ میں جلے گا نمبر پانچ نیا کپڑا پہن کر یہ دعائیں پڑھنا اللہ ملک الحمد کسوتی ما لہو شرری ترجمہ اے اللہ آپ ہی کے لیے سب تعریف ہے جیسے کہ آپ نے ایک کپڑا مجھے پہنایا میں آپ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا اور میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے ابو داود الحمد للہ کسانی میں اویری بھی عورتی اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پہنائی مجھے وہ چیز جس کے ذریعے چھپاؤں میں اپنا سطر اور زینت حاصل کروں میں اس کے ساتھ اپنی زندگی میں نمبر چھ سفید سیاہ اور کسی بھی رنگ کا اماما پگڑی باندھنا مشق شریف نمبر سات اماما کے نیچے ٹوپی رکھنا مشق شریف نمبر آٹھ جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں میں پہننا پھر بائیں پاؤں میں اور اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارنا پھر دائیں پاؤں سے بخاری اور مسلم عورتوں کا لباس عورتوں کے لیے قمیض یا کرتا پہننے میں سنت یہ ہے کہ اس کے آسین پورے ہاتھ تک ہوں صرف کوہنیوں تک نہ ہوں جو عورتیں کوہنیوں تک آسینوں والی قمیض یا کرتا پہنتی ہیں وہ سخت گناگار ہوتی ہیں ایسے لباس میں نماز بھی نہیں ہوتی اس طرح عورتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا لباس نہ پہنے جس سے بدن کی بناوٹ نظر آئے اور نہ ایسا لباس پہنے جس میں بدن نظر آئے کیونکہ ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث میں شدید بدید مذکور ہے کہ وہ قیامت کے دن ننگی اٹھیں گی